محمد ناصر صاحب ہر سے برادران نے شاہ درا لاہور دائی اجدا عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک جلسہ جمع فرمایا ہے اس جلسے دے جملہ شراکانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ابتدان اتنا تمبی کر دیا کہ سامنے فلم بن رہی اس اسلام نو ضرورت ہے اور نہ اس نو سب پسند کرنے اگر یہ بنا رہے ہیں تو انہوں دی اپنی ذمہ داری میں سختی نال اس واسطے منع نہیں کرتا کہ ایک نہیں اتنے پتہ نہیں کن موبائل فلم بنا رہے ہونے نے لہذا اس نو منع کرنا ممکن ہی نہیں رہا تمبی کر دی دی اگے ہر کسی اپنی مرضی اس ابتدائی تمبی تو بعد یہ ربیع الاول شریف کے ابتدائی ایام نے جناب محترم محمد سلیم یادو صاحب نے اس مبارک مہینے کا استقبال اور سنیا دے عمل نو بہت آسن انداز نظم کیتا ہے بہت پر ناچیر بھی ہی مناسبت لال جناب کے سامنے ماروزات اور چند جملے پیش کرے گا مگر حالات نو سامنے رکھ کے پھر مناسبت دے مطابق کلام کرے گا میرا عنوان اور موضوع وہ ہے مدینے کی ریاست کی سیاست اور اسلامی سیاست کی تمجیز اور فرق دوسرے لفظ جن کہہ لینے ہیں مادانی ریاست کی سیاست فرنگی سیاست کی تمجیز اور فرق بنیادی وجوہ فرق کافی نے میں ایک صرف بیان کرا اللہ دا پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک سیاست کا آغاز مدینہ مبارکہ والی زندگی تو فرمایا ہے حضور دی مدنی زندگی تو سیاست مدنی کا آغاز ہوا تو آپ سلا و تسلیم دی سیاست غیر شری غیر اسلامی سیاست کا بنیادی فرق جڑا ہے وہ میں جناب دے سامنے ظاہر یہ موضوع ہے ضرورت کیوں ہے بھی اس کی اس کی ضرورت یہ ہے کہ نیچری لوگوں کی طرفوں لوگوں کی طرفوں جڑے اسلام دا نام لے کے اسلام دے قتل تو ذرا برابر نہیں شرماندے اسلام دا نام لے کے اسلام دا قتل کر کرنا ہی زندگی دا مقصود ہے انہوں نے مسلمانوں دھوکھا پایا ہوا حکومت اور سیاست کرتے نے غیر اسلامی تے نام دے مدینے کی ریاست والی سیاست کا ہمارے وزیر اعظم صاحب آپ بار بار فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بناؤں گا اور فکر اقبال کے مطابق بناؤں گا چیف جسٹس صاحب نے جب گستاخ رسول کو چھوڑا ہے تو اپنے فیصلے کا آغاز حضرت نے اشہد اللہ الہ الا اللہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ سے کیا اور آگے چل کے قلندر لاہوری اقبال کا یہ شعر پیش کیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور اقبال کو تیسرے صفحے پر جا کر تیسرے صفحے پر جا کر اقبال کو پاکستان کا روحانی باپ کہا روحانی پیو آخیا ہے تیسرے صفحے دے جا کے لیکن کوئی سمجھ نہیں لگتی یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ پتہ نہیں اس پیو کو غلطی ہوئی ہے اولاد ایڈی ناراض ہو گئی ہے اس پیو سے کہ انہوں نے اقبال دا روحانی پیو دا دن منامنا بھی دیتا ہے جو چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اوپر لکھا ہوا ہے در عدالت میں نے دوسرے تیسرے دن ہی یہ حاصل کر لیا تھا کیونکہ میں نے اس فیصلے کا رد اور جواب پیش کرنا ہے بارہ ربیع الاول شریف تیرہ کی رات پنڈی سٹاپ جنہوں کسے ہاتھ نہیں لایا انشاءاللہ شاء اللہ سونا ہاتھ لاواں یہودیوں اور ان کے غلاموں نے آج کی شیطانی تہذیب سے سغرے حاصل کر کے اور ملا کے اپنی مرضی مطلب کے نتائج مغالطات مغالطات کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اور ایمان سے کہتا ہوں کہ ان کا یہ ایک دعوی کاذبہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مغالتا مغالطے میں ڈالنے کے لیے کیا سے مغالتا ہے کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے ہاتھ میں علمی قوت ہے علمی طاقت ہے اور دلیل ہے جس کے ساتھ وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں آشا و اللہ یہ سراسر جھوٹ ہے ہم بتا سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کے تمام تر قیاسات اور ان کے مقدمات وہ تمام جھوٹے ہیں اگر کبرا اسلام کا ہے تو سگرا کسی شیطان کا ہے ان کو ملا کر نتیجے نکالنا یہ شیطانوں کا ہی کام ہو سکتا ہے یاد رکھنا میری بات ہم یہ الحمدللہ اس میدان کے اندر واحد پہلوان ہیں کہ جو ان کے ان ان کے کے جھوٹے علم کا سچے حقیقی علم کے ساتھ توڑ پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں علم نہیں طاقت اور فریب ہے اور کچھ نہیں بڑے افسوس کی گل ہو سنگیو وہ یار چیف جسٹس صاحب نے تمام دنیا کو دعوت دی ہے میرا فیصلہ پڑھو اگر غلط ہے تو مجھے بتاؤ اس نے کہا ہے کہ میں نے جو لکھا ہے نا یہ اردو میں اسی لیے لکھا ہے تاکہ سب پڑھے یہ اردو میں ہے حالانکہ کورٹ کا فیصلہ انگلش میں ہوتا ہے افسوس یہ ہے کہ کسی کو جرت نہیں ہو سکی یار اللہ دے فضل اللہ اگر اس فیصلے دی ایک ایک گل دیا چیقاں نہ کٹاوا میں نے کشتی عجیب بات یہ ہے اور گستاخ رسول نو چھڈیا جا رہا ہوئے اور اقبال دے شیر تو شروع کیتا جائے کی محمد سے وفا تو نے یعنی گستاخ کے ساتھ وفاداری یہ رسول اللہ کے ساتھ وفا ہے گستاخ رسول کو چھوڑنا یہ رسول اللہ کے ساتھ وفاداری ہے بات کو سمجھنا ذرا اقبال کے شیر تو اور وہ بھی کی محمد سے وفات ہوں نے اتوں شروع کر کے لوگوں کی تاثر پیش کیتا جا رہا ہے یہ بھی وفا ہے یہ وفا ہے اگر ان کو کی محمد سے وفا تو نے شیر آتا تھا لیکن اس کا موقع محل نہیں آتا تھا یا آتا تھا تو جان بوجھ کر موقع محل سے ہٹا کر پیش کیا ہے تو میں این موقع پر ایک شیر پڑھتا ہوں اقبال کے شیر کو پیش کرنے کے جواب میں میں اقبال ہی کا شیر پیش کرتا ہوں وہ بے موقع ہے یہ بالکل موقع اور محل پر ہے ساڑا کلندر اقبال فرما کسے خبر تھی لے کر چراغ مستفی کسے خبر تھی لے کر چرا گے مستفی کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی اگر اچھی بولو مرو اچھی بولو پتا لگے مسلمان بیٹھے ہو اور لاہور والے بڑے زندہ دل شمار ہوں اور زندہ دل ہونے کا سبوت دو سڈا کلندر اقبال فرمتا ہے وہ کدو یہ مسلمانوں پتا سی کہ انج دا منوس دن بھی آنے نے کہ جنہ دنوں ایسا منوس دور بھی آنا ہے جس دور دے اندر ایسا منوس ماحول بھی آنا ہے جس ماحول دے اندر محمد کریم دے دین دا چراغ جیڑا حضور جگ نو روشن کرنے لے آئے سن وہ ابو لہب ہاتھ لے کے لوگوں کے جھگے ساڑتا پھرے گا قد جاكم من الله نور وكتاب مبين جڑی روشنی پاک محمد کریم دین دی لے کے آئے سن وقت بھی آنا سی ابو لہب نے اپنے ہاتھوں پھڑ کے جگے سال کوئی عجیب گل نہیں جڑا دیوا ہوتا نا چراغ اگر سجن دے ہاتھ آوے تو سجن دا گھر روشن کرتا ہے اگر کسی دشمن ہاتھ تو کمینا اسی چراغ نال چگا ساڑ دینا جی بستریا نو لا دے منجی نو لا دے چراغ نال سڑ جائے گا کہ نہیں رسول اکرم اقبال فرماتے نے سارے کلندر لاہوری جن کو میں اپنا سیاسی اور روحانی پیشوا مانتا ہوں حکومت والے ہمارے متعارف کرانے کے بعد اقبال کا صحیح رخ جب ہم نے پیش کیا تو دن منانا چھوڑ دیا وہ چھوڑ گئے ہم منائیں گے اور بلکہ اصل روزانہ منانے ہیں ناچیز کا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جس جلسے کے اندر اقبال کا کلام نہ پیش ہوئے نال دسو ایسے ہے کہ نہیں ہوں ویکو ہائے ہائے ہائے ہائے ذرا زکھلا بولو سبحان اللہ وہ سجڑوں ایک چراغ شراغال سجن گھر چمکاند ہے اسی چراغ دشمن گھر جلاند ہے وہ ہے وہ جلاند ہے اقبال آخر نے جلا ہر منہ کلمہ قرآن حدیث شیر سن کے دھوکھا نہ کھاوی ہاتھ چراغ آیا ہے وہ دشمن مستفا یا دوست مستفا ہے توجہ ہے بدھو برادری بھی سمجھ نہیں آئی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہی کلمہ پڑھتا ہے وہ بران کرتا ہے اقبال کہتا پاگلا بے وقوفا نہ دھوکھا کھاؤ اکو چراغ نال گھر روشن بھی ہو سکتے چراغ نال جل بھی سکتا ہے صرف ہاتھ دا فرق ہے ہر ہاتھ قرآن حدیث ویچ کے نہ کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مستفا بھی سکولی نیا کالجی نیا جہالت دے پلندے ہو تمہوں پتا لگے محمدی علم کنو کہ پوری دنیا کٹھی ہو جائے جنہوں اپنے دانشوری دے نال ہو ایک جملے دے اندر دند کھٹے کرنا ساڈا کام ہے ایک جملے دے اندر دوسرے نہیں بولیں گے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی توجہ ہے اور سڈا فرض بن رہا ہے اگر کوئی اگر کوئی بندہ اللہ رسول لال دشمنی چٹا ننگا ہو کے لوگ اسلام دا نام نہ لوگ اسلام دے نام نال مسلمانوں گمراہ کرن دی کوشش نہ کرے اساں کسے دی کمینگی نو اسلام نہیں بنن دیا گے اگر کوئی آزاد بننا چاہتا ہے اور ہین تے سڑے عام سڑکاں دے اوتے ننگے نچن جو مرضی کرن کوئی گوں کھاوے اساں آخ جائیے تو سڈا نک وڈ اساں بولیے تو سڈا نک وڈ دین لیکن جو کرن رسول اللہ دی سنت اور دین بناون دی کوشش نہ کرن اساں سر تے دے سکنے اسلام نو صاف رکھنا سمجھنے من توجہ ہے سونے سچی دسو یہ گل دل نو لگی ہے کہ نہیں اگر کوئی ننگا ہوں یورپ کے پیچھے آ کے نگا ہوا یہ نہ آ کے پیچھے ننگا ہوا کمینے سا رسول وہ ہے جنہ دی تعلیمات مسلمان کی ہندو تو غیر مسلم لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ پاک سن تے داتا علی حجویری تے مسل پاک مسلمان دے رسول نے جو چاہیے یہ لوگوں لوگ اکبر نے فرمایا جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے وہ کرنے کرنے یہودیت نوازیاں تے نام اسلام دا دینا یہ تو رسول اللہ دی توہین ہے اگر میں ننگا ہو کے بازار پھرا تو میں آخر رسول اللہ دی سنت ہے تو میں اپنے رسول کی ثابت کیا تو کفر ہے اس کی کسی مسلمان سے توقع نہیں ہو سکتی تھوڑا دل کی کہہ رہا ہے چھو ایم خوشامت نہ کرے جی ایمان نال دسو رسول رسول سراپا حیا سراپا غیرت سراپا پاکیزگی کیڑا حسن خلق عظیم تو عظیم تر رہے جڑا محمد کریم دے کول نہ ہوئے اور کیڑا خلق پیڑے تو پیڑا ہے جڑا محمد کریم دے غلاماں وچ بھی نہ آوے گلاما بچ نہیں آ سکتا ہزر تو کولر آ گئی جی سمجھ کے نہیں آئی سجنا آ گئی جی سمجھ کے نہیں آئی سجنا توجہ توجہ توجہ میں ایک گل کر کے اگے چلنا وا چیف جسٹس صاحب نے حوالے داؤ انہوں نے فرمایا ادب میں رہنا ہے جی تاکہ تو ہی نے عدالت نہ لگ جاؤ ادب میں رہنا ہے عدالت ایسے ہاتھوں میں ہے کہ توہین عدالت لگاتے ہوئے دیر نہیں ہوتی تو ہی برداشت ہوتی ہے لیکن تو ہی نے عدالت برداشت نہیں ہوتی نازک مزاج بہت نے پتھر ورگے دل نے کدھر ٹھیس نہ پہنچ پتھر ورگے دل نے مت پہنچے تو ذرا ذرا ہو جاوے کا پتھر ٹوٹ جاوے نہیں ادب دے اندر رہ کے بولاں گا ان شاء اللہ حقیقت اے ویک سجڑوں کیا بات ہے اس کے اندر بہانہ بنایا گیا ہے گستاخ رسول کو چھوڑنے کے لیے جی بات یہ ہے کہ جو وہ لفاس آس یا نے جو اعتراف اور اقرار کیا تھا وہ ماورائے عدالت تھا عدالت کے اندر نہیں تھا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن کے جو ایس پی تھے محمد امین بخاری صاحب ان کے سامنے اعتراف کیا تھا وہ درج ہے لیکن عدالت کے ماورا اعتراف تھا تو میں نے رات بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا اب بھی آپ کو سمجھاتا ہوں انویسٹیگیشن ایک شعبہ ہے پولیس کا ایک ہے پکڑ دھکڑ کرنے والے مقدمہ کاٹنے والے دوسرے ہیں تفتیش و تحقیق کرنے والے تو جو دوسرے تفتیش و تحقیق کرتے ہیں ان کو انویسٹیگیشن کہتے ہیں اس کا ایس پی جو تھا نا محمد امین بخاری شیخو پورا کا اس نے بلا کر اپنے سامنے اپنی موجودگی میں اپنے دفتر میں عیسائیوں کی پوری ایک جماعت کے ساتھ یہ جی اقرار اور اعتراف لیا کہ تو نے یہ کیا اس نے کہا کیا ہے میں معافی لیتی ہوں میں نے کیا ہے میں معافی مانگتی ہوں اس نے یہ کہا لیکن ادھر چھوڑنے میں یہ بہانہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ماورائے عدالت تھا میں حیران ہوں کر دیا گل تھی یہ نہ آخو یار کوئی گل کرنے والا ہی کوئی نہیں بول نہیں سکے گا کوئی میں گل کرا کوئی مائی لے دے کے بول جائے میری دبان گل سمجھو میں پوچھنا جی انویسٹیگیشن جڑا ہے نا پہلے نمبر پہ ماں برائے یعنی عدالتوں کوٹوں باہر اگر کوئی قرار کرے تو وہ قابل قبول کیوں نہیں ہوتا وہ ایک ضعیب سی گواہی کے مترادب شمار ہوتا ہے کیوں جی کوئی دباؤ ہو سکتا ہے باہر جو اقرار کرے ڈر کے مارے اقرار کر رہا ہو دباؤ کے ساتھ لہذا مشکوک ہو گیا ایسے میں پوچھتا ہوں جج کے سامنے اگر آئے گا تو وہ محفوظ ہو کر معمول ہو جائے گا لہذا وہ ہر طرح کے دباؤ سے پاک ہو کر اقرار کرے گا تو وہ اقرار یقینی ہوگا حتمی ہوگا پکا ہوگا صحیح ہوگا ایسے ہے ایمان سے بتانا انویسٹیگیشن کا جو محکمہ ہے وہ حکومت کی طرف سے منظور شدہ اور مقرر ہے متعین محکمہ ہے ایسے اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ایک ایس پی رینک دا بندہ بیٹھا ہے اسے کم دا او دا کمرہ ہے میں پوچھنا اگر کوٹ دے وچ ہوئے تے دباؤ نہیں ہونا تے ایس پی دے سامنے ہوئے تے پھر دباؤ ہو سکتا ہے اگر اگر یہ یہ احتمال ظاہر کیا جائے کہ جی ہو سکتا ہے کہ پولیس والا مل گیا ہو ایس پی مل گیا ہو اور لکھا ہوا بھی ہے پولیس شامل ہے مدئی کے ساتھ شامل ہو گئی ہے بک گئی ہے تو میں پوچھتا ہوں اگر پولیس بک جاتی ہے اور یہ احتمال ہے کہ یہاں پر بھی بک گئی ہو تو میں کہتا ہوں جج بھی تو بک جاتے ہیں جج بھی تو بک جاتے اگر ایس پی بکا ہوا تھا اگر یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ کا کیونکہ پرہیزگار کوئی نہیں یہ امام جعفر صادق کے اپنے دور کا اب بول دے مرو کہ نہیں بول دے ہوئے یہ امام جعفر صادق کے اپنے دور دا تو ہر دوسرے سارے ہی مشکوک نے پھر ساری پہلی طلب پہلا سوال یہ کہ حضور مہربانی کر کے پھر اپنے نال دے جج رکھو لیکن ہوں سارے ساقب نثار کیون بنائیے گل نہیں سمجھ لگی تو سجنا توجہ ذرا کوٹ تو باہر کوٹ تو باہر اقرار کی حیثیت نہیں وہ ایس پی سامنے کیوں حیثیت نہیں اور اگر ایس پی دے سامنے اقرار دی کوئی حیثیت نہیں گل سمجھنا پھر چاہیے کہ پولیس دے سامنے جن اقرار اج تک ہوئے نے اور ایف آئی آر درج ہوئے وہ سب دے سب باطل فاسد غیر مؤثر ہو لہذا جتنے کیس ایف آئی آر کے تحت سامنے رکھ کے تے فیصلے کیتے جاندے نے وہ سارے مردود ہو گئے گل نہیں سمجھ لگی وہ سارے مردود ہو گئے تو دوسری گل یہ غور نال سمجھنا وہ پولیس تے ہوندی ہے ابتدا مقدمے دی تے پولیس ابتدا والی دے ساری مشکوک ہو گئی تے جدو ابتدا ساری مشکوک ہے کون کون توجہ ذرا یعنی دو میں انتظامیہ دے محکمے ایک انویسٹیگیشن والا ایک پکڑ دھکڑ والا جدو تے بکول سر یہ سارے مردود نے تو پھر ہوں یہ دسو جن کیس آئے وہ بھی سارے مردود کیونکہ جس کی ابتدا یقین پر رہی اس کی انتہا یقینی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی سجڑوں ہر کیس مشکوک چیف صاحب لکھتے قتل جیسا فیصلہ شک دی بنا تو نہیں ہو سکتا کتی یقینی حتمی ہوے تا فیصلہ ہوے گا میں آخنا پھر سارے کیس مشکوک کیوں پولیس جیسا شک میں کھڑا ہے پولیس ساری بےمان افسوس ہے پولیس نو اتنا اتلی سطح تو بےمان سے بکایا ہے وہ یار پولیس نو ایسا بھی ہزار نہیں آتا کوئی کم از کم تھی بھی وکالت کرو اپنی کوئی اپنا دفاع کر کے آخو سارے ایڈا بہتان بھی نہ لاؤ سڈے یار کیسی عجیب گل ہے بہتان تے لگے وکالت اسی کریے اور سچی دس مسلمان پولیس بھی مشکوک تے جگ کہ جی پولیس وکدی ایویں جج وکد یہ ہے کہ نہیں اگر کوئی آخ جا وکد ہے انہوں آخو پھر آسا بھی گے پولیس والے جہے وکتے نے انہوں آخو تا کی خیال ہے سارے پولیس والے وکتے نے بولو تا کی خیال ہے سارے جج وکتے نے کوئی وکتے نے کوئی یہ مطلب ہے وکن کا خدشہ کھڑا لیکن یہ تو پک نہیں وکیا کہ نہیں گل سمجھنا دے بارے یقین نہیں بکیا کہ نہیں تے پھر شک دے سارے دے بارے رہ گیا تے شک نال فیصلہ ہو نہیں سکتا یہ مطلب قتل دے سارے فیصلے جاؤ سویرے اپیل کرو چیف جے جی بندے وہ مقدم پھانسی دی سزا لے کے بیٹھے نے یا قتل دی حوالات کٹ رہے نے وہ چیف صاحب نو آخر سرکار سارا کام ہی شک آڈو لکھے آ لکھا تا جب شک اتے کیس قتل دا قتل دا کیس مردود کسے دے قتل دے فیصلے پھانسی دے نہیں دے سکتے شک دی بنا سجنا شک دی بنا دے قتل دے فیصلے نہیں ہو سکتے پھانسی دے آڈر نہیں ہو سکتے پھر سونے ہوں تک پاکستان چ جن فیصلے ہوئے نے وہ سارے بے یقینی دے اتنے ہوئے نے شک نال ہوئے نے کیوں پولیس بھی مشکوک جج بھی مشکوک کسی کا پتہ نہیں بک کر بیٹھا ہے کوئی پتہ نہیں حضرت وکو مال ہے کم از کم پھر اینا تے ضرور آ حکومت ان افراد تیار کرے نا انتظامیہ تے عدلیہ دے وہ جنہ تے یقین ہوئے وک دے کدھر جائیے اصل مر آ گے نہ انتظامیہ یقین والی نہ ادلی یقین والی اسی بجائیے اصا چھڑکڑے بجائیے کدھر جائیے بابے ہو کے جا محمد کریم کے نظام نو کنڈ ہے سارے فیصلے لانتی ہو گئے کیوں وہ بھی مشکوک سارے ہی مشکوک حکومت وکدیا تو نہیں نا سڈیا بولتے نہیں یار سڈے وکدے تو نہیں نا وہ کہتے نے وکدے نے وہ کہتے نے وکدے نے اسی کہنے ہاں تھی دونوں سچ کہیں جی سارے ہی وکتے ہیں جی فواد چودھری صاحب نے اسمبلی میں کہا وزیر اطلاعات نے بھائی جناب سپیکر ہم چور کو ڈکیٹ کو چور ڈکیٹ تو کہہ سکتے ہیں نا ڈاکو تو کہہ سکتے ہیں نا تو میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا کہ حضرت شکر ہے کچھ ساڈے واسطے بھی راہ کھولی کہتے کیوں میں کہ تھی جو فرما رہے ہو اسمبلی کھلو کے کہ چور تے ڈاکو نو چور ڈاکو کہنا فرض ہے تے تھی نظر چنجے نے ساری نظر سارے کیونکہ تساں سیاست چمکاؤنی ہے اساں شریعت بچاؤنی ہے ہائے ہائے اور بولو ذرا اچھی آواز لال توجہ ہے سونے بولنے نہیں میں زیادہ اس پاس جانا نہیں اتنے موضوع ہی سارا ارد گا ایک گل توڑ دیتی حکومت جڑا عملہ بنا جج بھی حکومت مقرر کر دا پولیس بھی حکومت مقرر کر دا انویسٹیگیشن انہوں دا بنایا شو پہ انہوں دے سامنے اقرار محاورا عدالت اقرار کہنا پاتے لے غلط باتے دے فاسے دے یہو جہ افسر دے سامنے دفتر دے اندر جڑا اقرار ہوے گا وہ ہر دباؤ تو پاک ہی سمجھا جاوے گا لیکن جدو گستاخ نو چھوڑن دی واری جو آئی گڑ بہانے دے آخر لبڑے سن کیونکہ کی محمد سے وفات ہونے توجہ ہے محمد سے وفاطو نے جو لکھے محمد پاک لال وفا کی صورت لو سجنا یہ مجبوری بنی دعوت دیتی چشتی موضوع مدینے والے محبوب دی سیاست کافران دی سیاست فرق کی فرق کی کردھ بنیادی فرق سمجھو بنیادی فرق سمجھو دونوں سیاستوں کا مدینے دی ریاست سیاست کافر رہ سکتا ہے کفر رہ سکتا ہے لیکن کفر پھیل نہیں سکتا ہوں غور کرنا اس جملے دے ہی شرح میں اگے کراگا اسے دعوے اتنے دلائل پیش پھر سمجھو اسلامی ریاست دینی ریاست مدنی ریاست کفر رہ سکتا سکتا ہے کافر رہ ہے مگر کفر پھیل نہیں سکتا اسلام اپنے سوا کسی نو تبلیغ اشاعت کی اجازت نہیں سمجھ نہیں آئی اسلام حق باقی سب باطل اسلام باطل رہ سکنا لیکن پھیل نہیں سکنا تا کر کے کافر مومن دے حقوق برابر نہیں ہو سکتے بول کافر تے مومن دے حقوق برابر کافر نو اپنے دین پھیلانے دا حق نہیں حق صرف مسلم نو ہے اپنا دین پھیلانا ہے کیوں اسلام کی اجازت دے باطل کہ ادھر ویک سجنا قرآن چو ایک اشارہ کرنا اللہ الا شریک مولا نے ابلیس نو آخیا جسل انہیں سجدے کا انکار کی کافر بنے رب فرما دے فخر فخر عجیب نکل جا تانتی ہے تو ہے نکل جا ساڑی بار گاہ بارگاہ بار گاہ کا بندہ نہیں رہ سکنا ہے نکل جاؤ ہوں غور کرنا رب نے کتوں کٹیا کدھر گلیا کتوں کٹیا کدھر گلیا کتوں کٹیا کدھر بھیجیا ہے اتوں کٹیا تھلے بھیجیا اتوں کٹیا تھلے بھیجیا اللہ نے فرمایا تو تتلیا نہیں رہ سکنا تھلیا جا اتلیا نہیں رہ سکنا تھلیا جا کیوں پہلے دن رب نے یہ واقعہ بنا کے کی دسیا ہے وہ مسلمانوں شیطان دی نسل حاکم نہیں بن سکتی ہمیشہ ریائی بنے گی او بولو اے بولولی oh, کافر ہو گیا سڈا منکر ہے ہوں ساری محفل ساری حکومت سڈے حکم چلان والے بندیاں وچ رہے ہو سکتا چل نکلے تو عوام رہ سکنا خواس چو نکل گیا ہے رعایا رہ سکنا حکام چو نکل گیا ہے لہذا نہ تو حاکم ہو سکنا نہ تیری نسل حاکم ہو سکتی ہے جلا رب نے پہلے دینے واقعہ بڑھا کے دس دیتا ہے کافر اور مومن کی زندگی کے حقوق برابر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے رجیم لانتیا تو لانتی بڑھ کے زندگی گزارے گا مومن رحمت والی زندگی گزارے گا اور جمہوری نظام کے اندر حقوق برابر ہوتے ہیں ہر ایک کو اپنے مذہب ثقافت پھیلانے کا حق حاصل ہوتا ہر ایک نو حق حاصل ہوتا ہے اپنا مذہب پھیلاوے کافر کفر پھیلاوے جو مرضی کرے حق کے یہ ہے یہ ہے یہودیاں دے نظام غیر اسلامی نظام مدنی ریاست میں مدنی ریاست میں میں بات کرنے لگا ہوں ذرا غور سے بولنا مدنی ریاست میں کوئی اسلام کو نہ ماننے والا وہ اپنا دین مذہب کیسے پھیلا سکتا ہے اسلام کو ماننے والا اسلام پر نہ چل کے نہیں رہ سکتا اسلام کو ماننے والا اسلام دے نہ چل کے بچ نہیں رہ سکتا وزیر اعظم صاحب نے فرمایا مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا حضور مدینے کی ریاست آپ بنائیں گے عجیب سی بات ہے اگر مدینے کی ریاست میں آپ جیسے اسلام کے دعوے دار اگر رہ سکتے ہوں تو میں مجرم وزیر اعظم حاکم بن کر زندگی گزارنا تو اور بات ہے مدینے کی ریاست پر حاکم ہونا تو اور بات ہے مدینے کی ریاست میں رعایا بن کر نہیں رہ سکتا یار کیسی عجیب گل ہے وہ سجنا نماز نہ پڑھے خالی نماز نہ پڑھے خالی نماز نہ پڑھے مسلمانوں کی حکومت نہیں رہ سکتا ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں جیل میں ڈال دو صحابہ کا اجماع تھا قتل کر دو وہ تو بے ایک نماز چڈے تو نہیں رہ سکتا تو سارا دین چڈ کے سارے کنجر پورے کر کے پھر بھی مدینے چ رہے بولنے نہیں یار سونے نبی تشریف فرمان ہے آئے مچھا بدائیاں سن داڑھی منائی سی سرکار کو اپنے بادشاہ کا پیغام لے کے آئے سرکار دے جدو سامنے ہوئے نے حضور سرکار نے منہ شریف پھیر لیا فرما من ہمارا کما بہا لا تہ امارا نا بےا لا امرا نا ربو نہ بہالا سانو سڈے رب یعنی بادشاہ نے آخیا ہے حضور سرکار نے فرمایا ربیف لہا اجس شوارے با میرے رب نے تو مینو یہ حکم فرمایا ہے میں داڑھی بڑھاوا مچھا کاٹ تراشاں داڑھی بڑھاوا مچھا تراشاں مینو تو میرے رب نے حکم فرمایا ہے اور سجنا ہاں، وہ کافر سن حضور دی بارگاہ وچ قاصد بن گیا ہے قاصد واسطے کافراں دے قاصد واسطے احکام نہیں ہوندے احکام نہیں سن مڑ وی سرکار نے انہاں دے رخ ول ویکھنا گوارا نہیں کیتا جتھے مچھ ہووے داڑھی نہ ہووے اوتھے ویکھنا گوارا نہیں کیتا جتھے دوویں منیاں ہوون او حاکم کیویں ہو سکدا آگے یہ سمجھو مدینے کی ریا خدا ہاتھ جوڑ کے کہنے ہو خدا واسطہ جی تے نال رسول اللہ نے کیڑی دشمنی کی تھی ایڈا ظلم سڈے رسول لال نہ کرو جو ظلم کرنا جی کرو سڈے رسول دی ریاست تین نہ آخو یہ ہزور کی ریاست ہے سرکار ہی کر دے سڑے ظلم تو نہ کرو وہ بولتے نہیں جی تا دل گوارا کرنا اس گل توجہ سونے اتنے تو لبا لبا نے رات بھی میں کی کئی چیزاں چڑ گیا وا رات ایک ایم ایل اے صاحب سن دو ایم پی اے صاحب سن ضلع اکاڑا سی اس لیے میں خطاب کر رہا سا میں انہوں نے پوچھا کہڑی پارٹی دو میاں صاحب میاں صاحب کہڑی پارٹی جی شیر والی پارٹی دیا میں رگڑ کے رکھنا قسم خدا بھی کر کے آنا وہ میاں افتخار چچر صاحب پھر اٹھے پھر ہزار روٹ رکھا نال ہاتھ چومیا تو گل جیڑی میں ماری سی نا میں پتہ نہیں اس موجود کنا سمیٹ کے تو میں تمہیں سنا رہا گل توجہ سمجھنا میں ذرا ہوں منطق کا جدل چلانا چاہتا ہوں میں ہر پاس ناطقہ بند کرنا چاہنا مت کسی نو اپنی بولتی تے بڑا غرور تے ناز ہو نا اللہ دے فضل اللہ فضل میں منطق کو جانتا ہوں منطق پڑھاتا بھی ہوں سمجھاتا بھی ہوں اور منطق دی میں ای تئی بھی کر سکتا میرے نال جنہ مرضی کو منتقی آ کے بیٹھے میں منطق دے مسائل توڑ کے آؤ مارا یہ میرے اللہ نے طاقت بخشی جی میں منطق کے تصورات پر بھی نقل وارد کر سکتا ہوں اور تصدیقات پر بھی نقص وارد کر سکتا ہوں دونوں کی یہی تی کر سکنے ہاں لیکن پھر بھی آخر فن سمجھنا ہے تو بعد ان چیزوں سمجھ نہیں لگی آخر فل جملہ مفید تو ہوتا رہا ہر فن توجہ نہیں فرمائی نے ہاں جی منطق کے متعلق فیصلہ یہی ہے ذکی کو ضرورت نہیں ذکی کو ضرورت نہیں اور غبی کو مفید نہیں اور متوسط کے لیے کبھی مفید اور کبھی نقصان دہ یہ آخری فیصلہ ہے منطق کے لیے ذکی کو ضرورت نہیں ہوتی منطق کی امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہوں تو منطق ان کے در کی لونڈی ہوتی ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اگر کوئی بے وقوف بدھو کہے کہ صحابہ نے منطق نہیں پڑھی تھی اور ہاں چلی دیا پترا تین پتا نہیں منطق انہوں کے درد کتیا نو آ منطق انہوں نے اگے کہڑی ہے اور سنگیو پہلا دعوی سنو اسلام کی ریاست گفر کی ریاست کا فرق کی ہے اسلام کی ریاست ہر مذہب برابر نہیں اسلام کی ریاست دوسرے مذہب رہ سکتے ہیں مگر پھیل نہیں سکتے رہ سکتے ہیں مگر پھیل کفر دیا ریاست آخری سارے ہی برابر نے ہر کسی نو پھیلن دا حق ہے انہوں نے آتا ہے میں ڈانس کرنا واہ میری برادری چلو مینو مینو تو رب نے آخیا سی نکل جائے تصا موڑ پا لیا یہاں پر ایک جملہ بولتا ہوں جو اقبال نے بولا تھا بڑا لطیف جملہ ہے اقبال فرماتے ہیں عجیب آپ اسفر اقبال کہتا ہوں حفیظ جالندری حفیظ جالندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا لطیف جملہ کہا وہ فرماتے ہیں شیطان رسول اکرم سے پہلے شیطان کہنے لگا رسول اکرم سے پہلے شیطان اپنی یہودی برادری سارے ویخ کے نہ ہر پاسے نظر مار کے کیوں کیوں یہ انسان سن مینو حکم ہویا سی سجدا کر اج پے نے سارے میرے پیر آ چکے نہیں بڑا لطف دیتا ہے اس جملے نے آپ فرما نے نبی پاک سرکار دی آمد تو پہلا بولو ملا کے جلسے بیٹھے بولو سبحان اللہ آپ فرماندے نے سونے نبی دی آمد تو پہلا ابلیس خوش ہو کے کہنا سی ربا مینو کہنا سا سجدہ کر آدم نو لے او دی اولاد پیو میرے پیرانج جی کے نہیں کر رہی ہوں سجدے کے نہیں رب نے آخیا کھلو جا تو میرے حبیب نو آن دے میرا حبیب تو حبیب رہا اس حبیب دے جڑے غلام آلہ حضرت بریلوی ورگے آن گے وہ تیری نسل انہوں بھی سجدے غلام ہے آلہ حضرت دے درد غلام غلام ہے گل کرنی ہے تو شیطانی نسل سجدے چ ڈگ پی ہوں ویکھی ڈگتی گل رو غور نال سمجھی اچھی بولو سبحان اللہ اور سجنا چدل چلا رہے ہو مسلمات دل خس مقدمات وہی نے نتیجہ نتیجہ یقینی ہو جزمی ہو جائے گا اگر سے برہانی نہیں ہے جدلی ہو جائے گا نتیجہ پکا کر دیا دعوی کیا ہے دعویٰ کیا تھا دعوی کیا تھا اسلام کی ریاست میں کفر کافر رہ سکتے ہیں لیکن پھیل اچھی بولو تو ہوں یہ دلیل جدل ہی سنو تھوڑے منطق کی زبان استعمال کر رہے ہیں مسلمات اندر دل آ رہے ہیں اور پولیو پولیو نہیں پولیو پولیو ہے پولیو ساری حکومتیں کہتی ہیں جن کو پولیو لگا ہوا ہے یہ بندے تو رہ سکتے ہیں لیکن پولیو پھیل نہیں سکتا بات سمجھو نے کہ جنہوں پولیو لگا ہے تو لنگڑے ہوئے نے وہ تو آخر ہے ان میں پولیو موجود ہے لہذا پولیو رہ تو سکتا ہے لیکن اگر کہیں پھیل بھی سکتا ہے تو نہیں بھائی پولیو پھیلنے نہیں دیں گے اساں اپنے آپ پولیو پلان دے پیچھے لنگڑا تے کر سکنے ہیں اپنے آپ پولیو دے قطرے پلان واسطے لنگڑا تے کر سکنے ہیں لیکن پولیو پھیلن نہیں دیں گے میرے گل نو کسی سیانے سمجھنا میں کی جا گیا اساں پولیو مکان واسطے خود تے لنگڑے ہو سکنے ہاں پولیو دے شکار ہو سکنے ہاں ہاں جی لیکن پولیو نہیں رہن دیاں گے برداشت نہیں کر سکتے کہ پھیلے پھیلے پھیلے او جھلیا کہندے نے پولیو نہ پھیلے رہ سکتا ہے پھیل نہیں سکتا ارے میں کہتا ہوں کفر تمام بیماریوں کی ماں ہے اسلام کہتا ہے رہ تو سکتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا او سجنا اس دلیل بعد تیسری دلیل عرب شریف دا مطالعہ کر عرب نو ویخ اتے یہودی وستے سن اتے عیسائی وستے سن اتے مشرق وستے سن واجتا میں دینان فی الحال عرب حکمان تو پہلا حضور نے فرمایا میرے عرب کے اندر دو دین نہیں رہ سکتے جہاں پر محمد ہوں وہاں پر ایک دین رہے گا اخرج الہود سوارا من جزیرت العرب کے حکم سے پہلے یہودی رہتے تھے عیسائی رہتے تھے مشرق رہتے تھے ایویں لیکن سچی دسیا جی پھیلن دا حق کنو سی تا کر کے او اتے مک گئے نے اسلام بولو صحیح ذرا اچھی آواز لال جی فیلن کا حق نو بھی ہوں عیسائی نو بھی ہوں کہ اپنا مذہب پھیلاؤ تبلیغ کرو اشاعت کرو اگر حق ان پھیل دو وہ سنگڑ کے ختم ہو گئے نے اسلام رہ گیا ہے معلوم ہو یا رب دا ایکو پیغام ہے رب دے حبیب پیغام ہے اسلام رہے گا پھیلے گا غالب ہوگا کفر رہ تو سکتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا اسی کے اندر یہ جواب بھی ہو گیا کہ چیف صاحب نے کہا عیسائیوں کو بھی برابر کا حق ہے بولتے نہیں مرو لے مڑ خدا کا دا ہویا شیطان نو آ کے نکلے تھو لانتی نسل نو آخ آ جا ابے نو کڈے تو نسل نو آخ آ جا بزرگ فرماتے ہیں سپ نو مار دینا تے او دے بچے چھٹ دینے حکمت نہیں ہوندی بے وقوفی ہوں سپ مار دینا تے بچے تے چلیا پیا پا کے پیونا تمہارا بھی برابر کا حق ہے وہ بندے کے سپا کا برابر کا حق ہوئے منہ بول بندے کا بولنے نہیں جی کوئی آ گئی سمجھ کے نہیں یہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ظلم نہ کرو گستاخ رسول چھوڑنا محمد مسلمانوں یہ وقت ویکنا ویکنس پر اپنی کیتیاں سامنے آئی ہیں ذہن چ رکھنا توجہ نہیں فرمائی جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرے تحقیق نعرے نے فرمایا نال یارا یار نہ کریے نال کو سنگی سنگ نہ کریے کل نو لاجنا لائیے کاوا کے بچے کدیاں سنا ساوا کاواں بچے بھوے موتیاں چگائیے کدی تربوز نہ تھی بھاوے توڑ مکے لے جائیے کوڑے خو کدی میٹھے نہ باہو باہو کوڑے خو کدی میٹھے نہ باہو بہو سے ہے منا گڑ پائیے مفکر اسلام استاد مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ سونے ہو اسی لیے اسی لیے توجہ میں وضاحت کر دوں میں ملتان شریف بھی وضاحت کرایا توجہ اور ضلع اکاڑا چ وضاحت کی تھی کچھ لوگ ایجنسیاں دے سڈے سنگیا پوچھتے رہتے نے تسا بابا قوم دے متعلق کی نظریات ہو پاکستان دے متعلق کی نظریات سکول دی تعلیم دے متعلق کی نظریات ہو میں ملتان دے اندر پورا ایک موضوع آیا جس دے اندر میں وضاحت کی اپنے نظریات دی اور برسر عام انہوں اعلان کیتا ہے تاکہ ایجنسیوں کا سفر ختم ہو جائے جو وہ میرے دوستوں سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ چشتی خود ظاہر کر دیتا میرے دوستوں میں مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں ایسے ہم بد عمل ہیں جو کچھ ہیں لیکن ہم اسلام پر ایمان اور ایقان رکھتے ہیں ایسے اور اسلام کا ایک موٹا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اسلام کی سیاست اسلام کی ریاست محمد مصطفیٰ کی شریعت میں ہوتی ہے ان سے اس سے باہر نہیں ہو سکتی دوسروں کا حق مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو کہے حق برابر ہے وہ کافر ہے وہ اسلام سے خارج ہے جو کہے تمام حقوق مذہبی غیر مذہبی غیر مسلموں اور مسلموں کے برابر ہیں وہ اسلام سے خارج ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابو جہل اور رسول اللہ کے حقوق برابر ہیں سچی بتانا رسول اللہ اور ابو جہل کے حقوق برابر ہے قدر و منزلت برابر ہے نبی کے دین اور کفر کا حق برابر ہے پہلے سمجھا دیا ہے ایسے ہے نا ہوں گل سمجھنا میں وضاحت کر دینا جناب سارے سماج فرما لو میں مسٹر جنا اور پاکستان کے متعلق وہی نظریات رکھتا ہوں جو وہ خود رکھتے تھے یہ میرے لفظوں پر غور کرنا ہے اپنے متعلق مسٹر جنا صاحب اور پاکستان کے متعلق جو وہ نظریات خود رکھتے تھے ہم وہی رکھتے ہیں اگر وہ غلط ہیں تو وہ غلط ہے اگر وہ صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں توجہ نہیں فرمائی میں بابا قوم کی زبان سے بابا قوم کے نظریات اور پاکستان کی حقیقت سنانا چاہتا ہوں ان کا یہ ویڈیو بیان ہے اور آڈیو بھی ہے ویڈیو آڈیو دونوں صورت میں موجود ہے گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کا جس کے اندر انہوں نے صاف وضاحت کر دی کہ پاکستان کیسی ریاست ہوگا مذہبی ہوگا یا غیر مذہبی ہوگا انہوں نے صاف وضاحت کر دی ہے میں اقبال کو اپنا سیاسی اور سیاسی اور روحانی دینی مذہبی ہر طرح کا پیشوا مانتا ہوں اور جو مسٹر جلا صاحب بابا قوم ہیں انہوں نے جو نظریات پیش کیے پاکستان کے متعلق اور اپنے متعلق یہ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں ذرا سماج فرمائیے پاکستان اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے یہ وہ تقریر ہے جسے انیس سو ستہتر تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب داد یا عقیدے سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریب کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی بانوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرق کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی بانوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے نظر نہیں مگر جب پاکستان بنا تو ایسا نہ تھا اقلیتوں کا پاکستان کے قیام میں کس قدر اہم کردار تھا اس کا اظہار پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان سے ہوتا ہے غیر مسلموں قیام پاکستان میں قربانیوں کا اعتراف قائد اعظم کو بھی تھا اس لیے وہ باقاعدگی کے ساتھ عیسائی پارسی اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کو اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں کوئی مذہبی رہنما نہ تھا بلکہ وزارت مذہبی امور ہی نہ تھی وزارت خارجہ کی تشکیل اور رہنمائی کے لیے انہوں نے سیمول مارٹن کو ذمہ داری سونپی پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے جو قادیانی تھے جو لاکھ کے قانون و امور و کشمیر کے وزیر تھے جو ہندو تھے ڈسوزا وزیر ریلوے تھے چندو لال دیو متحدہ پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے انیس سو چھیالیس میں ایک مسیحی دیوان بہادر سنگا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے جنہیں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی بحال رکھا کیا آج کے پاکستان میں یہ ممکن ہے شاید نہیں ہاں مگر قائد اعظم کے پاکستان میں ایسا ہی تھا میرے دوستوں میرے دوستوں میں بابا قوم کو نہ خدا سمجھتا ہوں نہ رسول سمجھتا ہوں نہ نبی سمجھتا ہوں نہ ولی سمجھتا ہوں ایک سیاسی پاکستان پاکستان کی سیاست کا ایک اپنے اغراض و مقاصد کے تحت سیاسی پیشوا سمجھتا ہوں جو اپنا مقصد پورا کر کے چلے گئے میں ان کو نہ سیاسی پیشوا مان سکتا ہوں نہ روحانی پیشوا مانتا ہوں اور اس بات کہنے کے اندر بھی میں مکمل آزاد ہوں کہ یہ آزادی مجھے بابا قوم نے اپنے قول اور اپنے فرمان سے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر کسی کو مذہبی آزادی ہوگی کیونکہ مذہب یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے لہذا ذاتی مسئلہ ہے میرا حکومت اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتی بارہ کہانیاں ہیں کہانیاں ہیں تصدیق کی کوئی بات ایسی نہیں ہے بات سمجھنا اقبال ہمارے سامنے ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ مدینے کی ریاست میں مدینے کی ریاست میں جو سیاست تھی اس سیاست نے آئے دن ہر مرحلے پر مسلمان کو مضبوط مسلمان بنایا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست کے کسی موڑ پر آ کر صحابہ مسلمان نہیں رہے تھے بات کو سمجھو یار کیا کہہ رہا ہوں میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کوئی رکھے نہ رکھے میں اس کو پابند نہیں کرتا میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ مدینے کی ریاست میں تمام صحابہ کرام سیاسی لحاظ سے بھی مسلمان تھے اور دینی لحاظ سے بھی مسلمان تھے آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ کا یہ دل گوارا کرتا ہے کہ صحابہ کرام سیاسی لحاظ سے مسلمان نہیں تھے یار بولو تو صحیح یار مدینے دی ریاست کے اندر مدینے دی ریاست کے اندر جدو ایک کلمے پڑھنے والے نے نبی دا فیصلہ قبول نہیں فرمایا کیتا پسند نہیں کیتا حضرت عمر کو فیصلہ کران گیا ہے حضرت عمر نے حضرت عمر نے ریاست تو پوچھن تو بغیر محمد کریم تو پوچھن تو بغیر اپنے ایمان نال اس کتے دا سر بٹیا ہے سر گلم گیتا ہے ساتھی بھج کے گئے ریاست مدد کرے گی ریاست مدد کرے گی جس نے رب دا قرآن اتریا اس قرآن نو چیف جسٹس صاحب نے بھی لکھا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بابو با کسے گواہ کی لوڑ نہیں گواہ لوڑ نہیں میں گواہی پیا دینا اس نے بئیمان ماریا عمر نے بالکل صحیح فیصلہ کیتا ہے لہذا ہوں عمر نو واپسی قتل نہیں کرنا مدینے کی ریاست ہوتی پاکستان تو ممتاز قادری قتل نہ ہوتے جرت و بہادری جرت و بہادری ذرا گج کے جرت و بہادری اے شیطان تاثیر کی جو گستاخی ہے وہ تو حتمی یقینی ہے وہ خود کیونکہ گورنر تھا وہ کسی کے دباؤ میں نہیں تھا ہاں، ذرا میں چھری پھیرا چنگی سواد ممتاز قادری نے تے ہر بندہ جاند ہے کہ شیطان تاثیر نے کی بکواس کی سی اگلے دن میں ضلع گجرات تو ہیڈ جگو دندی دارا میر پور کشمیر دے قریب خطاب کیتا اس ایک دوست نے سوال کیتا انہیں آخیا جناب تھی ہو غیر اسلامی آئین غیر اسلامی تو پھر وہ قانون جس جڑی دو سو پچانوے سی ہے وہ دفع جڑی لگی اس دفع دے خلاف بولیا سی شیطان تاثیر جدو غیر اسلامی ہو گیا تے پھر غیر اسلامی دے خلاف بولن دے اتے او گستاخ کیویں بنیا اور ممتاز نے قتل کیویں کیتا اور یہ سوال کرنے والے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے مجھے معلوم نہیں تھا تو ناچیز نے دو لفظوں میں جواب دیا پیش کر دوں میں نے کہا جی میں دو سو پچانوے سی کو غیر اسلامی کہتا ہوں اور جو شیطان تاثیر کا مسئلہ ہے وہ اس کے خلاف بول کر گستاخ نہیں بنا تھا اس نے رسول اللہ کے گستاخ کی سزا قتل جو اسلام کا مسئلہ ہے اس نے اس کو کالا قانون کہا تھا تو اس وجہ سے وہ گستاخ بنا اور واجب القتل ہوا ایمان سے کہتا ہوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب بعد میں مجھے ملے سرائے عالمگیر کے ساتھ مجھے کہنے لگے میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں لیکن اور ایک ادارہ بھیرے کے ادارے کا حوالہ بھی دیا کہ میں وہاں کا ہوں فاضل لیکن مجھے زندگی میں آج ہی مزہ آیا ہے کبھی مزہ نہیں آیا یہ لفظ تھے ان کے ایمان سے بتاؤ مولانا مولانا کا کیا اسم شریف ہے مولانا مفتی عبد المالک صاحب تشریف فرما ہے جامعہ انفیہ لاہور داتا حضور کے ساتھ مدرسے کے مدرس ہیں مفتی ہیں آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے کہ یہ دفعہ غیر اسلامی ہے اس کے غیر اسلامی ہونے کی وجوہات ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس اس کے کے اندر اندر دو سزائیں رکھی ہیں ایک سزا ہے عمر قید اور ایک ہے سزائے موت گستاخ رسول کی عمر قید اور عمر قید کا معنی آپ جانتے ہیں پچیس سال اور پچیس سال کا مطلب پھر آپ سمجھتے ہیں دس سال بارہ سال چودہ سال معافی الگ الگ وہ نکل آتا ہے اور اسلام یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ گستاخ رسول ہو کسی معافی کا حقدار ہو انہوں معافی لگے گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے گستاخ رسول کی ایک سزا تو میرے بھائی شیطان تاثیر نے اسلام کا جو حکم ہے اس کی توہین کی ہے اب اس اس کی توہین تو یقینی ہو گئی جب یقینی تھی تو ممتاز کو اس یقین پر تو فائدہ دینا چاہیے تھا اگر شک کی صورت میں اگر شک کی صورت میں چیف صاحب کہتے ہیں شک کی صورت میں ملزم کو رعایت ملتی ہے رعایت ملتی ہے نرمی ملتی ہے تو گستاخی کے یقین کی صورت میں عاشق کو نرمی کیوں نہیں دی گئی لیکن کی کریے کسے خبر تھی کہ لے کر مستفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی جی۔ وہ ان کا اپنا معاملہ ہے وہ ریاست کے فرائض میں ہے ہم ریاست کے فرائض میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن ریاست کو فرائض سمجھانا چاہتے ہیں وہ توجہ کرو کیا کہ میں ہم ریاست کے فرائض میں مداخلت نہیں کر سکتے لیکن ریاست کو فرائض سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو علم ہو جائے کہ فرائض ہوتے کیا ہے وہ سمجھ آئی کو کوئی نہ گل سمجھا جی دسو یہ سوال ہے ممتاز قادری اگر مدینے کی ریاست ہوتی تو عمر اکیلے نے ہائے ہائے ہائے ہائے جو بہانہ یہاں بنایا جاتا ہے کہ جی ذاتی دشمنی اور عداوت کی بنا پر کوئی قتل نہ کر دے اور بہانہ رکھے رسول کی عزت کا اس وجہ سے جو گستاخ رسول کو قتل کرے ممتاز قادری جیسا اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اس کو پھانسی دی جاتی ہے تاکہ کوئی اپنے ذاتی مسئلے کے انعد کے لیے اس قانون کا سہارا نہ لے یہی بہانہ اس وقت کیوں نہیں بنایا گیا بول دے نہیں اتے بہانہ نہیں بنیا اتے اللہ نے صرف تصدیق کی اور کی فرمایا ہے کہ جڑے تیرا فیصلہ نہ من ہی واجب القتل قتل توجہ نہیں فرمائی تو فیصلہ کر دیتا سی عمر کو کی لین گیا بولو مرو سونے تو فیصلہ کر دیتا ہی پھر عمر کو کی لین گیا ہے انہیں بےمان واجب القتل نو ماریا ہے معلوم ہویا رب دسیا ہے جدو ثابت ہو جاوے وہ گستاخ سی جنو ماریا گیا پھر رب آخر ہے کتا مریا ہے جی نو رسول نے نہیں ماریا مدینے دی ریاست والے ممتاز قادری تے علم دین نو بھی نہیں مار سکتے وہ بول نہیں سواد آیا تو پیسے واپس لہ کلا ٹھوک چلے آئی کسی نو آخی کسی نو اپنی دانش وری دے بڑا ہی غرور تے ناز ہوگی انہوں آخ ذرا اس کلے نو ہلا کے مخامی پٹنا تے جتنے رہا میرے دوستو میرے دوستو اے میرے ہاتھ توجہ ہے تو فیل صاحب کتنے بیٹھے ہو اٹھو ذرا ادھر آ جاؤ سونے ہو سارے دوست نے بابا محمد توفیل صاحب حافظ آباد رہنے والے نے انہوں نے اسلام آباد بڑے بڑے افسر درخواست لکھی کہ جی اے جڑے اللہ رسول دے نام دے کاغذ ہوں نے اخبار والے وہ ردی استعمال ہوں یہ پابندی لاؤ انہوں نے پھر لکھ کے دتا ہے آ اسلام آباد کی طرفوں اشتہار بھی حکومت کی طرفوں اتنے لگ گئے قرآن آیات اور مقدس اوراق کی بے ادبی کی روک تھام کے لیے اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوتالی کا نفاذ ہے بھی انہوں نے پنجاب ہوم سیکٹری نو انہوں نے درخواست دیتی بات ایک مرکز جدو آ گیا اتوں بھی اتنے بھی آ جانا ٹھیک ہے لہذا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی لہذا کوئی اللہ رسول دینا اخبارات نو ردی چ استعمال نہ کرے کوئی شہ پوڑیاں یہ وہ نہ بنو انگلش دے اندر سارا فیصلہ وہ آرڈر جڑے نے آئے ہوئے نے اتوں والے بھی آ جان گے دیکھو اے بابا اے اللہ دا بندہ مسکین آدمی ویخ جن جوگا ہے سی ہے جن جوگا ہے سی حکومت والے نو خیال نہیں سی تے اینے جا کرایا ہے انہاں ہاں جی تے او اے جا خیال سی کہ انہوں نے نقصان نہیں سی دینا اور کیونکہ آج کل مذہب پولیٹیکل ہے یعنی سیاسی دنیا کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے انہوں نے مہربانی کر کے ایز جی فوراً یہ آرڈر جاری کر دیے اگرچہ ممتاز قادری کو قتل کر دیا گیا لیکن یہ آرڈر جلدی سے آ گیا لہذا بابا جی نو دعا بھی دینی ہے اور مسلمانوں سارے متلے ہو جاؤ ہے جی اس حقیقت کے یہ ہو جا کام نہ کریا کرو اللہ رسول دے نام نو ردی چ نہ روڑو ہے اتنا ایسا ردی بن گئے ہیں جدو اللہ رسول دے نام نو ردی بنایا یہ ایسا ایک قوم میں ردی نہیں بنی یقین کرنا اتنے دے آ جان دفعہ ایک سو چوتالی جی ویک لو آ ریڑی والا جہا کھلوتا ہوں نان روٹیاں لاؤ والے جناب چک چک اخبار میں روٹیاں بنی جاتے آخ ذرا ہوں چارا کر لیا جی تھو چشتی بڑے چیر دے دے سن نہیں سو دے ہوں دفعہ ایک سو چالی لگ کل دی نماز تو بعد انشاءاللہ الرحمن سیج پال نواں ایئرپورٹ لاہور دے بالکل سامنے سیج پال اس چیز کا جلسہ ہوئے گا اتنے ملاقات اللہ رب العالمین صدقہ مدینے دے تاجدار دا ساری اس خدمت نو قبول و منظور فرما مرن بھی توفیق عطا فرما نفبد امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد وصلى الله على حبيبه محمد وعلى